حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منع فرماتے تھے کہ قبر پر بیٹھا جائے یا اسے چونا گچ کیا جائے یا اس پر کوئی تعمیر کی جائے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچیس